اب سیرت و کردار کو سنت سے سجاؤ کفار کے ملعون طریقوں کو مٹاؤ اب سیرت و کردار کو سنت سے سجاؤ کفار کے ملعون طریقوں کو مٹاؤ اللہ کے پیاروں کی طرح شکل بناؤ اللہ کے پیاروں کی طرح شکل بناؤ پیغام نبوت گئے امت کو سناؤ مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ مانا کہ سرکار کی الفت تیر دل میں ہے آقا کی محبت تیر دل میں پر اتنی بھی ہوتی نہیں ہمت دل میں پر اتنی بھی ہوتی نہیں ہمت دل میں چہرے پہ ذرا سنت آقا کو سجاؤ مونچھوں کو اور داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو در واؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو کہ واؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ محروم یہاں باغ با پھل سے بھی بہت ہیں محروم یہاں باغ با پھل سے بھی بہت ہیں نعرے بھی کوئی کم نہیں جل سے بھی بہت ہیں نعرے بھی کوئی کم نہیں جل سے بھی بہت ہیں پر دور ابھی لوگ عمل سے بھی بہت ہیں پر دور ابھی لوگ عمل سے بھی بہت ہیں اب پیروی آقا کی تحریک چلاؤ موچوں کو کترواؤ اور داڑھی کو کو بڑھاؤ اونچوں کو قدر واؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ اونچوں کو قدر واؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ کہ دو شہ بتحا کے گدا ہو کے نہیں ہو کہ دو شہ بخا کے گدا ہو کہ نہیں ہو سرکار دو عالم پہ فدا ہو کہ نہیں ہو سرکار دو عالم پہ فدا ہو کہ نہیں ہو تم عاشق محبوب خدا ہو کہ نہیں ہو تم عاشق محبوب خدا ہو کہ نہیں ہو گر ہو تو زمانے کو بھی خاطر میں نہ لاؤ مونچھوں کو واؤ اور دا داڑھی کو بڑھاؤ موچھوں کو قدرواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ میں جانتا ہوں عشق نبی ہے تیرے دل میں سرکار کی آمد کی خوشی ہے تیرے دل میں میں جانتا ہوں عشق نبی ہے تیرے دل میں سرکار کی آمد کی خوشی ہے تیرے دل میں ہاں عشق کی آگ لگی ہے تیرے دل میں ہاں عشق کی کہ آگ لگی ہے تیرے دل میں اس آگ کو ظاہر کرو دنیا کو دکھاؤ مونچھوں کو قدر باؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو قدر باؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو قدر باؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ مانا کے بسر مدح میں راتیں تو بہت کی تخلیق اثر تم نے بھی ناتیں تو بہت کی مانا کے بسر مدح میں راتیں تو بہت کی تخلیق اثر تم نے بھی ناتیں تو بہت کی اس باب رہے عشق میں باتیں تو بہت کی اس باب رہے عشق میں باتیں تو بہت کی اب سنت آقا پہ عمل کر کے دکھاؤ کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ